بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا والشمس تجري لمستقر للشمس الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الف لام میم ذلك الكتاب لا غیب فیه هدل للمتقین الف لام میم یہ کتاب قرآن مجید اس میں کچھ شک نہیں کہ کلام خدا ہے خدا سے ڈرنے والوں کی رہنما ہے الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون جو غیب پر ایمان لاتے اور آداب کے ساتھ نماز پڑھتے اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ اور جو کتاب اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر نازل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 وہ ہے رسالت اور یہ عہدہ کس کی طرف سے ملا اللہ تو اس میں آپ کا نام بھی ہے آپ کا منصب بھی ہے اور منصب کس نے دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکہ میں نو محمود پاشا فلکی مصری جو علم کا کمائے ہے وہ اسی نو ربیع الغلی کی پیدائش کا جس وقت آپ کی پیدائش ہوئی اس وقت صبح سالی کا وقت تھا اور مکہ میں اس وقت چار بج کر کے بیس منٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدائشی یتیم جب آپ پیدا ہوئے اس سے پہلے آپ کے باپ عبداللہ کا انتقال ہو چکا یعنی آپ پیدائشی یتیم سے کمزور طبقہ یتیموں کا طبقہ ہے اللہ نے آپ کو یتیم پیدا فرمایا تاکہ آپ یتیموں کے احوال و مشکلات سے عملی طور پر بخوبی واقف اور آگاہ انتقال ہو گیا اگر والدین آپ کے باقاعدہ حیات ہوتے تو دوسرے بہنوں اور بھائیوں کی پیدائش خارج از امکان نہ تھی دوسرے بہن اور بھائی پیدا ہو سکتے تھے اللہ تعالی نے آپ کو پیدائشی طور پر یتیم بنا دیا کچھ سالوں کے بعد آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا تاکہ کوئی بہن پیدا نہ ہو کوئی بھائی پیدا نہ ہو اس طرح کوئی آپ کے مسیح ہونے کا دعوے دار نہ ہو یتیموں کے بعد سب سے کمزور طبقہ معاشرے کا لوڑیوں کا طبقہ غلاموں کا طبقہ ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بھی وصیت فرمائی اور یہ آپ کی آخری وصیت ہے ابن ماجہ میں کتاب الجنائز میں وہ روایت حضرت علی ابن ابی طالب سے آئی ہے روایت اس طرح ہے وعن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال کان آخر کلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة وما ملکت ایمانکم رواہ ماجہ کی کتاب الجنائز حضرت علی کی تعریف فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری کلام یہ تھا دیکھو نماز سے غفلت اور اپنے غلاموں اور لوڈیوں کے ساتھ غلاموں کے ساتھ آپ کا حسن سلوک کیسا تھا آپ کے ایک عمل سے واضح ہے حدیث حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب الادب المفرد کیا کر رہے ہیں باپ ہے باپ ہوگا سب سے کام رابی حضرت ام سلمہ جو آپ کی زوج متحر ہیں ان سے ہے روایت اس طرح ہے وعن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا فی بیتیا فدعا وصیبتا له امدہا فارضات فاستبان الغضب فی وجیدی فقابت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ الى الحجاب فوجدت الوصيفة الطلعة ومعه السواء فقال لولا خشية القواد يوم القيامة لأوجعتك بهذا السواء رواه البخاري في الأدب المفرد في باب قصص العرب حضرت عمر سلمہ فرماتی ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری میرے یہاں تھی آپ میرے گھر میں تھے میرے مجھے تھے میری ایک لونڈی تھی وہ صفت ہے لونڈی آپ ان سے آواز آواز سننے کے بعد بھی وہ آپ کے پاس نہیں آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر غصہ ظاہر ہو گیا حضرت گھبرا کر کے پردے کے پاس آئیں فقامت بت سلامت جب پردے کے پاس آئیں کہ آپ لونڈی کو آواز دے رہے ہیں اور آواز کو سن کر کے بھی نہیں آ رہی کیا بات ہے فوجدت دیکھا کہ لونڈی سنی کر کے کھیل میں میں مشغول ہے سلمان نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تجھے بلا جلدی جا آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں مسواک تھی اور آپ کے ہاتھ میں مسواک تھی آپ نے فرمایا لولا خشیت القوت یوم القیامہ اگر قیامت میں پکڑ کا اور قیامت میں اگر گرفت کا مجھے ڈر نہ ہوتا تو میں تجھے اس وشوار سے مارتا کتنی بڑی ہوتی ہے اور اس سے مارنے پر آدمی کو کتنی چوٹ لگتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لوٹی کو مسواک سے مارنا بھی گوا دیا قیامت کے دن اگر گرفت کا فارم نہ ہوتا تو تمہیں مجھے اس میں سواس لوڈیوں کے تعلق سے آپ کا یہ عمل بتاتا ہے کہ آپ غلاموں اور لوڈیوں کے ساتھ کس طرح اس نے سلوک کرواتے غلاموں اور لوڈیوں کے بعد معاشرے کا سب سے کمزور طبقہ اور ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہاں عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیارکم خیارکم للنساء رواه ماجہ کی کتاب نکاح حضرت امام ابن ماجہ اس حدیث کو کتاب نکاح میں لایا ہے حضرت عبد اللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے اچھے وہ ہیں جو اپنی بیوی کے لیے اچھے ہیں عورتوں کے بعد سب سے کمزور طبقہ معاشرے کا مزدوروں کا طبقہ ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدوروں کے تعلق سے ارشاد فرمایا روایت ابن ماجہ شریف میں ہے اور امام ابن ماجہ اس حدیث پر کتاب کتاب میں آیا ہے روایت اس طرح ہے وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه رواه ماجد کی کتاب الرحم حضرت عبد الله بن عمر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم مزدور کو اس کی اجرت دے دو اس سے پہلے کہ اس کا پسینہ سوکھے پسینہ سوکھنے سے پہلے ہی مزدور کو اس کی مزدوری دے دی ہے ریاض مصحف علی باری کی ایک کتاب کے اندر میں نے ایک واقعہ پڑھا تو کہتے ہیں کہ جامعہ دارالسلام حیدر آباد کے اندر میرا آنا ہوا کاغذ سعید صاحب نے ایک واقعہ بیان کیا کہ مدراس کے اندر ایک مسلمان کی لیدر فیکٹری تھی وہ صاحب دینی کتب کے متعلق کافی شوقین تھے آفس میں جب بھی فارغ اوقات حاصل ہوتے تو وہ دینی کتب کے مطالعے میں ہو جاتے ایک مرتبہ وہ آفس میں بیٹھے ایک کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے اچانک ان کی نگاہ اسی حدیث حد تک جو عبداللہ ابن عمر سے ابن ماجہ میں کر ہے کہ مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دے دی جائے ٹھیک ہے غور کر کے اس کے بعد انہوں نے فون اٹھایا فیکٹری کے مینیجر سے رابطہ قائم کیا اور کہا کہ آج سے مزدوروں کی مزدوری ڈیلی دینی ہے جبکہ اس وقت فیکٹری کا اصول یہ تھا کہ ہفتے کے مزدوروں کو ان کی مزدوری ان کی اجرت دی جاتی تھی مینیجر نے اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا تو کمپنی کے کے لیڈر نے رابطہ قائم کیا اور وجہ دریا کہ پہلے اجرت ایک ہفتے میں مزدور کو دی جاتی تھی اب ڈیلی مزدوری کا حکم کیوں دے دیا گیا ہے کمپنی کے مالک نے یونین کے لیڈر کو اپنے آفس میں بلایا اور اس کے سامنے یہ سر اور اس کا ترجمہ اس کا مفہوم پڑھ کر کے سنا اور کہا کہ یہ ہمارے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے ان کی یہ حدیث کہ مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے ہی اس کی مزدوری دے جائے یونین کا لیڈر دفتر سے چلا تو گیا لیکن رات بھر یہ حدیث اس کے ذہن میں پوچھتی رہی اس نے یہ سوچا کہ آج سے چودہ سو سال پہلے عرب کے ریگستان میں پیدا ہونے والا ایک شخص جسے مدراس کی ایک لیدر فیکٹری کے اندر کام کرنے والے ایک غریب مزدور کے بارے میں اتنا خیال ہو وہ آدمی کتنا سوچا اس نے سیمت مطالعہ کرنا شروع کر دیا اور تین ماہ کے اندر مسلمان ہو جائے اور چھ ماہ کی کوششوں سے تقریباً ستائیس آدمی اس کے ہاتھ میں مشرف اللہ تبارک مطالعہ نے اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا مما ہم نے آپ کو پورے جہان کے لیے رحمت بنایا جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی بات کہی ہو کہ آپ پوری کائنات کے لیے رحمت ہیں ایک جگہ فرمایا اور اپنا ذکر ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا اور معراج میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اتنی بلندی پر لے گیا اتنے عروج کے اوپر لے گیا کہ اتنی بلندی کسی انسان کو حاصل نہیں اور ہم نے اپنے پاس بلا کر کے حاصل کر جس کی عظمت کا یہ حال ہو دوسری طرف اس کا انکسار حدیثوں میں ہم دیکھتے ہیں توازو دیکھتے ہیں تو حیرت پہاڑ آدمی کے ذہن کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں کہ آپ جب کسی راستے سے گزرتے بچوں کو کھیلتے دیکھتے تو آپ بچوں کو سلام فرما ہے بچوں کو آپ سلام ہیں عورتوں کی مجلس کے پاس سے آپ گزرتے تو عورتوں کو سلام فرما دیتے ہیں کوئی صحابی اگر آپ کو اپنے گھر بلاتا تو آپ اور اس کی دعوت کو قبول کر کے اس کے گھر چلے جاتے کوئی تکبر نہیں کوئی فخر نہیں کبھی کبھی تو آپ اس طرح سے اپنی انتظاری کا اظہار کرتے تھے کوئی آیا اور آپ کی خاکساری اور انتظاری دیکھ کر کے بیٹھا اتنا عظیم شان ہوتے ہوئے آپ اس طرح بیٹھے ہوئے تھے کہ آنے والے نے جب آپ کے انداز نشست کو دیکھا بیٹھنے کے انداز کو دیکھا تو دہشت زبان ہو گیا آپ نے اس کی تسلی کے لیے فرمایا پھر مجھے دیکھ کر کیوں گھبرا رہے ہو میں تو اس عورت کا بیٹا ہوں پر ہے وَإِنَّكَ آپ کو اخلاق عظیمہ کے اوپر ہیں عربی کا معمولی جاتا ہے یہاں استعلا کے لیے آپ اخلاق عظیمہ کے اوپر حاضر ہیں نہ کہ آپ کے اندر اخلاق اخلاق عظیمہ آپ عظیمہ کے اوپر ہاوی ہیں اس کی تفصیل جیسا کہ آپ کو معلوم ہوا کہ حضرت سعد بن ہشام حضرت سعد بن ہشام کہتے ہیں کہ میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی کے پاس آیا اور میں نے آپ سے فرمایا آپ سے یہ کہا کے وقت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے والد ابو قحافہ نابینا ہو گئے تھے ضعیف اور فاقد البصر تھے چلی گئی تھی آپ سے ملنے کے لیے دھیرے دھیرے آئے آپ نے کہا ارے آپ نے کیوں کر دی آپ تو اتنے کمزور ہیں آپ کی بینائی چلی گئی ہے مجھے بلا لیا میں آپ کی خدمت میں آئے اللہ یہ اس وقت کی بات ہے جب مکہ فتح چکا ہے ایک فاتح کی شان دیکھ رہا ہے فاتح کا انتظار دیکھ رہا ہے آپ کی ساری عظمت آپ کے انتظار میں آپ ہے ایک فاتح اس طریقے کا ہوتا ہے فاتح کے چہرے پر جو رونق ہوتی ہے آدمی نے حقیقت کا اظہار کیا تھا کہ یا پیدا پر یا اے مخلوقات میں سب سے بہتر آپ نے فرمایا تھا کہ ابراہیم یہ شام تو میرے جد امجد ابراہیم کی ہے کہیں میں نے اخلاق کی تین قسمیں پڑھی تھی جی چاہتا ہے وہ تینوں قسمیں آپ کے سامنے بیان کروں ایک ہے اخلاق حسنا ایک ہے اخلاق کریمانہ اور آخری درجہ ہے اخلاق عظیم اخلاق حسنا یہ ہے کہ کسی نے آپ کو چائے پلا دی آپ نے بدلے میں کو چائے پلا دی یہ ہے اخلاق حسن ایک نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا بدلے میں آپ نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کر دیا یہ اخلاق حسن اخلاقی پہلو سے اور دوسری جس میں اخلاق کے اس نے آپ کو چائے نہیں پلائی آپ نے اس کو چائے پلائی اس نے آپ کے ساتھ دوسرے سلوک نہیں کیا آپ نے اس کے ساتھ دوسرے سلوک کر دیا یہ ہے اخلاق کریمہ اور ایک آدمی کی اعلیٰ قسم ہے علیہ علیہ وسلم وسلم انما مثلی و مثل امتی رجل فجعلت فيه بحجزكم وانتم تقحمون رواه مسلم مسلم في الفضائل الفضائل امام کتاب میں حضرت حضرت ابو ابو رضی اللہ اللہ اللہ نے فرماتے ہیں کہ رسول صلی فرمایا کہ میری مثال اور میرے امتیوں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی آدمی نے آگ روشن کی اب آگ روشن ہو جانے کے بعد رینگنے والے کیڑے حشرات اللہ اور پروانے فراش رینگ کہ لوگ آگ میں گر رہے ہوں اور یہ آگے بڑھتے تھے ان کی کمر تھے انہیں آگ سے دور رکھنے کی کوشش کر رہا اس سے آپ کے اخلاق حسنا اخلاق غریبانہ اخلاق عظیمہ اور رحمت اللہ علیہ کا پتہ چلتا ایک روایت اور میں آپ کے سامنے پیش کر دوں تاکہ بات اور فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقام فلهجه أبو ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں حضرت ابو بکر بھی بیٹھے ہوئے ہیں نبی جانے سے نبی بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک آدمی حضرت ابو بکر کو بری بری گالیاں دے رہا ہے حضرت ابو بکر خاموش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ آدمی ابو بکر کو میرے یار بار کو پوری پوری گالیاں دے رہا ہے شرم اور ابو بکر ہے کہ خاموش نبی musculares. کہ چلیے پوری روایت پڑھ ہوں وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبي وسلم من وراء وكان صاحبه رواه حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا تم لوگ اپنی صفوں کو بالکل درست رکھو اس لیے کہ میں تم کو اپنے پیٹ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں یہ نبی کی اور یہ حکم سننے کے بعد راوی کہتے ہیں کہ تمام صحابہ بکرا کا ہم میں سے ہر ایک اپنے کانٹے کو اپنے بھائی کے کانٹے سے ملا کر کے کھڑا ہو جاتا اور اپنے قدم کو اپنے بھائی کے قدم سے ملا کر کھڑا ہو جاتا استدلال سے پاک سے یہ کرنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے اور ایک خاص حالت کے لیے نماز کی حالت میں نمازی کو اپنی پیٹ کے پیچھے سے دیکھنا ویسے ہی آپ نے اس فرشتے کو ایک خاص حالت کے اندر ایک خاص وقت میں دیکھ لیا عام طور پر ایسا نہیں ہے ورنہ آپ اس واقعے کا کیا جواب دیں گے और परेशानी में لگائے کے سبق اس میں مسلمانوں کے لیے کہ ایک طرف وہ اپنے عقائد کے محاذ کو پختہ کریں تو دوسری طرف وہ اپنے اخلاقی محاذ کو بھی پختہ کریں اخلاقی میدان کا مدد پیچھے اور آپ کو یہ اچھی طرح معلوم ہے جب میں اخلاق کے اوپر گفتگو کروں گا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اخلاق کی کیا قدر و قیمت اسلام میں اب آئیے آگے بڑھتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حیثیتیں لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه رسول الله في حياه میں رسول الله میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ یہاں زندگی کا تذکرہ نہیں کیا ہے بعض لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسے ترجمہ کرتے ہیں جب تمہارا حیات کا لفظ نہیں ہے فی صرف فی ولی فی ولی ان فی رسول اللہ اسوہ حسنہ قابل غور ہے سگنل دیکھا ہے جہاں چوراہا ہوتا ہے وہاں ٹریفک سگنل لگا ہوا یہ سگنل بتاتا ہے کہ ٹریفک کو کب رکنا ہے کب رکنا ہونا ہے اگر یہ ٹریفک سگنل نہ رہے تو پھر حادثات کے کبھی امکان موجود ہوتے کبھی بھی حادثہ ہو سکتا ٹریفک سگنل پر کھڑا آدمی جو سگنل دیتا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ کس کو کس طرح جانا ہے ایسے بھی جناب محمد رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم روشن چراغ ایک ٹریفک سگنل کی طرح ہے آپ یہ بتاتے ہیں کہ انسانیت تو کس راہ کے اوپر جانا ہے یہ جنت کا راستہ ہے یہ جہنم کا راستہ ہے ندیاں اسی وجہ سے اسے باب تفعیل سے لایا گیا ہے نہ کہ محمود جو محمد کے اندر زور ہے وہ محمود کے اندر نہیں جبکہ دونوں کا مطلب ہوتا تعریف کیا ہوا نہیں کر رہا ہے تو باب تفعیل کی جہاں بہت ساری خصوصیات ہیں ان خصوصیات میں سے ایک خصوصیت تقسیم کی ہے یعنی من من خسار محمودہ جس کی قابل کا نام ہے نام اس وجہ سے رسالت کے ساتھ چھوٹ کر کے آ گیا تاکہ کوئی بعد میں چل کر کے دعویٰ نہ کرے کہ میں نبی ہوں نام آپ کو بتا دیا کوئی مرزا غلام محمد یہ یہ نہ نہ کہے کہے غلام احمد کہ میں نبی ہوں نام بتا دیا رسول بھی آپ ہیں اور نبی اور رسول ہی نہیں خاتم النبی جن ہے آپ کو کا خاتمہ ہو چکا ہے اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے بات نہیں ہے محمد ولكن رسول الله وخاتم نبی اب مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے بلکہ اب خاتم نبی عجیب بات یہ ہے کہ خاتم النبی کا تذکرہ ایک واقعے کے سیاق میں ہے واقعہ چل آ رہا ہے واقعہ کیا ہے کہ بن جہش کا نکاح حارثہ سے ہو گیا انبند ہو گئی معاملہ طلاق منتج ممتشم دونوں کے درمیان طلاق اور حارثہ کے زیر اور زمانے کا یہ اگر بیٹا حقیقی بیٹے کی طرح ہوتا ہے اور اس کی بیوی حقیقی بہو کی طرح ہوتی ہے جیسے حقیقی بیٹے کی بیوی سے باپ شادی نہیں کر سکتا اس کے اوپر حرام ہوتی ہے بیٹی کی طرح ہوتی ہے ایسے ہی لے بالک بیٹے کی بیوی بھی حقیقی بیٹے کی بیوی کی طرح ہوتی ہے اس رسم پد کو اس رسم جاہلیت کو اللہ نے مٹانا تھا اور آپ کے ذریعے مٹانا تھا لہٰذا آپ نے کہ اب دونوں کے درمیان تناخ ہو گئی ہے نا تو فرق بات بتا سید اور نہ کہا زید نے اپنی حالت پوری کر لی دونوں کے درمیان تناخ ہو گئی ہے تو اب ہم نے آپ کا نکاح کر دیا ہے اس سے یعنی آپ اسے نکاح کر لیں یہ رسم تبنیت کو ختم کرنے کے لیے آپ کو منتخب کیا گیا اس رسم جاہلیت کو رسم پد کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس طرح اس رسم بد کا خاتمہ ہوا اگر جو بہت سارے پروپیگنڈے ہوئے بہت ساری باتیں ہوتی ارے دیکھو محمد نے تو اپنی بہو کے ساتھ شادی کر لی نوز بلا نے بہت سارے پروپیگنڈے تو اس واقعے کے سیاق میں بھی آیا کہ کریم آیا کون سی آیا کہ کریم آپ کے خاتم النبیین کی آیا کہ کریم آیا مارکانہ محمد اس لیے کہ وہ اللہ کی طرف سے اس منصب کے اوپر فائز کیا جائے تو منصب انسان سے آپ جو بولے وہ واجب واجب تعمیر ہے گویا کہ زبان آپ کی ہوتی ہے بات اللہ کے بارے میں کی ہوتی ہے اگر آپ منصب رسال سے رسال کے پلیٹ فارم سے بولے لیکن محمد ابن عبداللہ کے حصے سے بول رہے ہیں تو ایک بشر آپ بول رہے ہیں آدمی تسلیم بھی کر سکتا ہے اور انکار بھی کر سکتا ہے دلیل بریتہ من بوسی بریتہ ٹھیک ہے فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو راجعته قالت يا رسول الله تعمرني قال انما انا اشعر قالت لا حاجه لي في رواه البخاري في كتاب الطلاق حضرت امام البخاري سے جیسے پاک کتاب الطلاق میں ہے راوی جیسا کہ معلوم ہے حضرت عبد الله بن عباس حضرت عبد الله بن عباس فرماتے ہیں کہ ایک لمبی اور غلام پر بریدا اور بوگس بوگس کالے پر ہوتے تھے اور بریدا بہت خوبصورت تھے اور یہ شریعت کا قاعدہ ہے کہ لمبی اور غلام کی شادی ہوتی تھی ان میں سے اگر کوئی ایک آزاد ہو جائے تو اس کو حق حاصل تھا کہ اس نکاح کو چاہے گا باقی رکھے چاہے اس کو ختم کر حضرت بری نے کہا یہ کالی کروتے ہیں اب تک میں ان کے نکاح کرے اب اللہ تعالیٰ نے مجھے حق دیا ہے تو میں اب ان کے نکاح لے حضرت مبیس چونکہ ایک پتر تک ان کے ساتھ رہ چکے تھے بہت محبت ہو گئی تھی بہت روتے تھے مدینہ کی گلیوں جس گلی میں جائے تم گلی میں پہنچ جاتے اور روتے رہتے اور ان کے آنسو کی گاڑی کے اوپر بہتے رہتے حضرت ابن عباس حضرت عباس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عباس تمہیں تعجب نہیں ہوتا اللہ تعجب تمہیں تعجب نہیں ہوتا کہ محیث بریرہ سے اس قدر محبت کرتا ہے اور تمہیں تعجب نہیں ہوتا کہ بریرہ اتنی مدت اس کے ساتھ رہ چکی ہے اتنا نفرت کرتی ہے اس تو حضرت عباس نے کہا اللہ نے بڑا رحم آتا ہے محیث آپ کریبا کو بلا کر کے ذرا سمجھائیں ہاں۔ ٹھیک ہے بلا بلا کر کے آپ نے سمجھ دو آ جاتی دیکھ رہی ہو تمہارے پیچھے بہت پریشان ہو رجوع کر لو کہنے لگی کہ اللہ کے رسول آپ حکم دے رہے ہیں رسول اللہ کا یا تو حکم ہے اب تو میں نہ میں تو صرف سفارش کر رہا ہوں مودی کی تو اللہ کے تلیفی آپ کا مشورہ نہیں مانا آپ کا یہ مشورہ اگر ہے اگر وہ بشریت کے پورے کام سے بول رہا ہے تو اس سے زیادہ آزادی عورتوں کو اور کیا دی جا سکتی ہے کیا اس طریقے کی آزادی کہ اپنے فرما ہوا کے پاس سے اختیار کرے کیا کسی قانون نے کسی ملک کے قانون میں ایسی اجازت دی عورت کو وہ لوگ جو اسلام میں عورت کے مقام کے اوپر بحث کرتے ہیں ذرا مجھے سوال لگاتے ہیں تو چونکہ یہ بات آپ نے بشریت جانا اس کو قبول نہیں دوسری دلیل وارانسی رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر بقوم يلقحون فقالوا لو لم تفعلوا لصالحا فخرج شيسا فمر بهم فقال ما لنخلكم قالوا كنت كذا وكذا قال انتم اعلم بامور الدنيا رواه مسلم في كتاب الفضائل حضرت امام مسلم صحیح سے پاک کتاب فضائل کا ہے حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ لوگوں کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ وہ نر حضور کے ساتھ ماں کا ملا کر کے کنڈیشن کر جس کو تعبیر بولتے تعبیر عین سے نہیں تے علی زبر کا تعبیر اس فعل کو تعبیر بولتے تھے کہ نر اور مادہ خجوروں کو ملا کر پلانٹ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کرو بولے نر مادہ خجوروں کو ملا کر کام پلانٹ کر ارے بولے کیا نر اور مادہ ایسے لاؤ پوری فصل دباؤ ہوگی فخرج الشیش الشیش میں رتی پوری خجوریں رتی نکل آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گزرے کے بعد گزرے پوچھا مال لینا ہوئی تمہارے خجوروں کا کیا ہوا تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے ایسا ایسا کہا قلت كذا وكذا آپ نے ایسا ایسا کہا پوری فصل تباہ ہو گئی قال انتم عالمون پوری دنیا کو تم لوگ اپنی دنیا کا معاملہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں یہ دونوں حدیثیں بیان کر رہی ہیں یہ باتیں کر رہی ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ایک بشر کے لیے اگر اس پلیٹ فارم سے آپ بولیں تو آپ کی بات پانی کافی نہیں ہے آدمی اس کو برابر بھی کر سکتا چھوڑ سکتا لیکن جب آپ رسالت پلیٹ فارم سے بولے تو اللہ نے فرمایا وَنَّجْمِ لَا هَوَا مَا ظَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا عَدَمْ ان کو اللہ وحی یوحا قسم ہے ستارے کی کہ وہ جھک جائے یہاں جھکنے والے ستارے کی قسم کھائی گئی ستارہ جب جھکتا ہے تو صبح کی نبی ہوتی ہے صبح کی خوشخبری دیتا ہے ستارے کا جھکنا اور جب رات ہوتی ہے تو آدمی دور فاصلے پر پڑی چٹان کو جانور سمجھ لیتا ہے درخت کو بھوت سمجھ کر کے بھاگنے لگتا ہے یعنی اندھیرے میں کوئی چیز واضح نہیں ہوگی لیکن جب ستارہ جھک جاتا ہے اور صبح ہو جاتی ہے تو آدمی کو پہچاننے میں کسی چیز کو شناخت کرنے میں آدمی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی اچھی طریقے سے اس چیز کی شناخت کر لیتا ہے ایسے ہی اللہ تبارک نے اسی وجہ سے کی نہ جھکنے والے ستارے کی قسم کھائی کہ جیسے ستارہ جھکتا ہے تو صبح کی تبدیل دیتا ہے صبح کی خوشخبری دیتا ہے اور صبح کے اندر ہر چیز واضح ہو جاتی ہے میری کتاب زندگی کے کسی ورق کے اوپر تم انگلی رکھ کر کے کہہ سکتے ہو کہ یہ ورق سیاہ ہے میری زندگی کا ورق ورق روشن ہے میری زندگی کے کسی پہلو کو اوپر کوئی روشن مند نہیں کر سکتا میری پوری بھی زندگی تمہارے سامنے ہے افالا قاتل کیا تمہارے پاس قاتل نہیں ہے صبح کی روشنی میں چیز بالکل واضح ہوگی ایسے ہی میں رہوں گی ماض اللہ صاحب کیا آیت کریمہ ہے آپ کی پوری حیات کو آپ کی پوری سیرت کو وہ اللہ سے مشتق ہے اور بالا اس درخت کو کہتے ہیں جو بیا کا کتنا کھڑا ہو مطلب یہ کہ آپ جاہلیت کے سہارا اس درخت کی طرح کھڑے تھے جو تنے تنہا جہالت کے بیا کے اندر کھڑا ہوا ہو آپ یہ جاننا چاہتے تھے کہ سچائی کی ہے کہ وہ اس طرف چاہیے یہ مطلب ہے بالا کا ماں بند صاحب کو اور آپ کو بیان فرمایا کے کے ہوتی ہے مما والی ہوا ہوا ان کو اللہ اللہ وہ اپنی اپنی سے سے خواہش نفس کوئی بات نہیں کرتا یہ نبی کریم صلی علیہ وسلم کی کی سیرت بارے میں چند باتیں تھیں جو آپ سامنے پیش نے السلام علیکم Good